وہ اگر زبان کا ظاہر نہ بھی کریں تو دل میں ضرور ایمان نے کھڑا ہے اللہ اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دل کی گل بعض یعنی ہر وقت انسان زبان نہ ظاہر کرے اسی واسطے فرمایا گیا نمل کا و کی یاد عنوان سن لیا موجودہ عنوان سن لیا یاد ہو گیا اگلی گل یہ ہے یہ دعوی ہے کہ اس موضوع نو صرف اور صرف قرآن میں چلے اللہ سونے میں فضل و کرم دے قرآن بڑی جامع کتاب ہے سارا کچھ ہے لیکن صحیح توجہ اگر اللہ تعالی کی طرف پرانے مجید فرقان حمید کے بچوں اس موضوع کو بیان کرنا ایک کتنا مشکل کام ہے اس نے شکار بھی جان لو ہوگی احادیث مبارکہ بزرگوں کے اخبار انہوں کو ثابت کرنا کوئی اور چیز ہے لیکن پرانے وزیر چینج کی شاع ہونا دل کے صاف پتہ لگ جائے گا کہ پرانے سوائے مذہب عالم سنت میں ہو رہی دو نمیاں پارشان ناس پاس سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرمایا رب العالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شان آپ بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ میں نقل فرمائی اور خود رب العالمین نے بھی انہوں نے شان خود بیان کی کہ ان ہے ہے سن یہ گل اس واسطے تاکہ بالکل کسی میں بولن کی گنجائش فرمایا علیہ السلام اور پیو بما تاكلون وما تتكلمون مولانا تشریف فرمان ہے استدلال ہوتا ہے یا عبارت نال یا اشارے نال یا دلالت نال یا تقاضے تقاضا میں اپنی طرف بول رہے علماء ہوں تقاضا اور اقتدائی کو مانے قرآن مزید کیوں ان چار فریقیاں تو تین طریقے نال ایجنا جی قرآن کی عبارت بھی دسے گی اشارہ بھی دسے گا دلالت بھی دسے گی کہ ہر نبی اپنے ہر نبی کے ہر حال کو جانتا علام دینا دینا وا رہا گا ان ان چیزوں کی جو جو تھی کھانے ہو ہو رہو رہو گے چھپا چھپا اور یہ ہے ترجمہ اگر میں بلاکت مطابق ترجمہ ہوئے تو پھر ہوگا وقتاً فوقتاً کیونکہ نے فرمایا میں آ کے نہیں پی رہا میں کھاتے رہتے جو کچھ کھاتے رہتے ماں کرما جو کچھ کھاتے رہتے ہو جو چیز بھی کھانے استعمال ہوتی وہ جو چھپایا جاتا ہے گھر اس جان لیکن ہوں اتنے علمی لفظ بول کے پھر میں گا کہ دلالت النفس کتاب لت سب کے نزدیک دلالت النفس دوسرے بار کیا تھی پیاس مساوات یا پیاس بل اور مطلب کی کہ اللہ تعالی نے دو حال تک کے باقی سارے اکل کے چڑھ دیتا ہے کہ جو دو جانتا ہے ہونا سو گو سربنی کم دے جنہوں جانتا ہے کہ نہ روکو جن نے روکنا ہے انہوں روکنے کی لوڑ کو جس نے نہیں رکھنا انہوں روکنے کی تنگ اور ایک کام ہی ایسا ہے موبائل نال کو تو گانا ہوتا بھی چیتا سے ٹوٹتا اور روک بھی بس کوئی کوئی کوئی کی کیڑا لاگے بیٹھا توجہ سونا Thank you. کہ کھان تو صرف کھان والی چیزیں چھپان والی تو ہر صرف چھپان والی نے باقی نہیں جانتے بے وقوف یہ مانا اس کی وجہ گل سمجھو پہلے نمبر پہ یہ نہیں نبی کتنا چٹی کا علم ہے کتنا کہ کسی نے بھی اچھا کیوں لوگ بچ نہیں کرتے کھانا ہے ان کو پھر بیٹھے کا سارا پتا ہے کہ سب کچھ کا پتا ہے یار یعنی ایسی گندی گل سوچنی پہلے نبیا میل کی گل ہو گئی دوسری گل یہ یا علم اللہ اللہ آؤں اگر کوئی تو سوال کرے کہ کیا تعالی بھی ہر چیز کی حقیقت کو کو جانتا ہے اگر وہ ہاں اکیلے آ کے جان کرتے ہیں کہ دس کی حقیقت گاہ جانتی کوئی نہیں جانتا کھانا دکھنا گھر دکھنی شریعت ہر ایک ہو جانا شریعت جی تو پھر سمجھ کھانے پینے دسنے گھر چھپائیاں چیزاں دسنیا یہ نبی کا فرض نہیں نبی دی شریعت نہیں یہ نبی دی شان ہے جنوں وہ ظاہر کرتا ہے کسی جب کھان کی گل ہے کھان دیا چیزاں یہ ہر کھائی جان والی شہر کے دور وہاں کے دور ہر کھان والی شہر ابتدا تو لے کے انتہا تک کو گا گاجر گاجر کھاتی کی کی بیج بیج کتنے کتنے بی رنگ گاجر کس شکل کیڑی کیفیت کمیت چھوٹی سب کچھ آئی کچھ کیڑے دکان کو کو دیکھ کے کے ہے ہے اپنے آپ پھر ہاں جی، کتری کی پکائی نار سی رکھ اندر روٹی روٹی نال کھاتی کھاتی سو سو سو بغیر پانی پیتا پیتا نہیں نبی فرماتا سارا کچھ میں تو گا جاننا ہی ہے میں نہ کسی کرے جانے تو تو جا جاؤ بھی ہر تمام حالات نو جانتا ہے یا اپنے حالات میں یا گھر کے حالات میں جب نبی جانتا ہے پھر باہر کے حالات بھی سارے جانتا جانے کی پیڑ بھی جان د سارا سودا جان رہا ہے کہ پنگ نہیں جان رہا سارے سودے جانے شیخ نہیں ہوتا تو پنڈ پیر جانے شیخ ہو جانا جی پیر جان رہے سر کے جا ہو جو ہے جو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں گھر جاننا ہو گھر میں حالات ہو جاننا ہو مذہب آ جانا دنیا کے فساد کو جان اس کے بعد صحافہ کے بڑے فلاں کا مطلب نبی گھر بیٹھا ہوئے نبی پکارے لیکن نبی اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لے گیا عشاء انگلش یاد نہ چاہیے انگلش یاد نہ چاہیے لیکن سن اللہ تعالیٰ یہ ہوئی دسیا میرا پیارا اگر نام ہی آتے نا اگر اللہ چاہے گا تو وہ دل میں ہی واسنا تو میرا ہی خیال واسنا ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں میں دکھا گا یہ بھی سمجھ میں کیا بولنا جب کہہ رہے میں لیکن اتنے صوفیات مذہب کے مطابق وقت کا بہت اچھا پایا چکا ہی اللہ تعالیٰ انہوں ظاہر کرنا چاہتا جی کہ میرا پیارا میرا پیارا ہے یہ بولے میں بولا یہ نہ سمجھا دے یہ ارادہ کرے تو میں پورا نہیں کرا گا توجہ کرا اور اللہ تبارک اللہ اللہ کا علم نبی دل میں مالک اور مخلوق ساس کا دکھ سجاؤ دال درد کے ساتھ رکھ ہیں سکھ میں آن رکھتے ہیں اس کا درد ربت پاٹا کپڑا جڑ دینا کپڑے جوڑ دینا بھاوے آ کے پاٹے نو جوڑنا بھاوے آ کے نور جوڑنا نبی جوڑتا ہے جوڑتا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے جہاں دو سن دکھ ٹالے لایا ریم دکھاؤ اندازہ ماں جا گیا ہری کا مانا رحیم جا گیا اور سوجو فرما اگر کوئی آخر یار جانتے کر رہا موجود سی تیرا ہر حال جانتا ہے All right. شریف امتی حال نو جانتا نہیں عزیز کی حریف کے میں اور اللہ نے فرمایا عزیز عزیز علیکم علیکم حریف تعلق صحابہ نام نہیں کرنا کہ مصطفیٰ نے صحابہ دوسرے کو وہی امتی تھوڑے نے جڑے دوست یار ہے تسا کا کہو اصل تے عیسیٰ جو فرما رہے ہیں میں داستا رہاں گا وہ اس ویلے ہونا نہیں گل اے دا مطلب ہے ہونا جو تو عیسیٰ علیہ السلام آو آ جا اور اور ہے جب اون گے پھر تو ان کے کچھ کا نہیں نہیں تھا میں کو کیوں ہے ہوں سمجھ آئی نہیں اسے سن کے پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کی فرق توجہ حضرت گل ہے کہ آپ نے آپ واسطے اللہ تعالی نے فرمایا عزیز کو عزیز عید رو رحیم قیمت ہو سکتا ہے خوشبو کی مطلب کچھ کہتے ہو فلانا سونا ہے یہ سونا ساتھی زبان میں صفت مشبہ دلا بزرگ جمیل کہتے ہیں اچھا ہوں ایک کے عارضی طور سے جاوے بیوٹی پارلر پہ چھتری کرا دوں کرا دے چاک کا سونا لگے اشیاء دے حالات دا تا فرمایا علم و علم الاولین و الاخرین شاعرانہ شاعرانہ گل کر دیتی تھی پیچھے You're You پتا ہے پتا ہے سکانا کوئی فائدہ نہیں کوئی آشر نہیں ہونا دوسری سونا دے رہے سداں والا میں کنو ساد کھاد آئے گھر ہوئے سداں والا یا پیار سکے سونے کو صبح میرا پیر کے نوارے پیڑ ہے سیل سور بڑی دل دل دل دل رکھتا رکھتا انہوں نے کے حال رہے سن ایک بھی ایسا نہیں میں آخا یہ یہ میرا میرا بیلی ہے ہے سنگی دو نو اپنے دل کا سنگی بنا لوا سنگت ل شد میرا رو میرے نبی لکھا پورس کلیم لکھا رہا میرے دل رہا کر کے سدید اکبر کتاباں لکھا مدار صاحب امام جی، احمد بن حنبل کی کتاب ہے فرمایا کہ اکبر کو کہتے ہیں لے کے اخر تک رب سونے کے بارے ایک زلہ دی نہیں چھپنا سبحان اللہ توجہ وہ قوم موسی کریم موسی کریم کی قوم جا رہے تو اگے دے وچ اچھا، اپنے بہت ساڈے واسطے سنتے جاواں صدیق اکبر ایک بار نہیں آ کے کر کے پکاریا بھی بھی اور سنایا پیدا ہو گیا چوتھی صورت پکارے والا نہیں جی آ اللہ نے اپنے نبیوں کو شان قدرت طاقت روحانی عطا کی ہوتی ہے دیکھنے کی جان اگر اور وہ چاہے جنہیں زندہ انسان کی طاقت صرف کر لیتا ہے جی کالج پایا گیا جی فلانا ہو گیا جی ہٹ بہت ہلڑوں رہ گئے وہ رب چاہے کہ سب کر لو سمجھ نہیں لگی شان ہوئی تحت ہی آپ فرما دے ہوں سب کے جاوا جانا فرما متا سدا گا مطلب شان چکی ہوئی فرمائے گا سبحان اللہ بارش آئی ہے بارش نے لہرا بہرا کرا دیتی لہرا بہرا بارش نے کرائی کہ رب نے بولو اگر وہ نہ کراوے تو بارش پہ لگتی کچھ ہو بھی اور کہنا لہرا بہرا بارش نے کرا دیتی بارش سبب بنے بارش میں لہرا پیرا کرائیاں نے سبب ڈالر کرتا وہی اور اگر کوئی آپ کے وہ کرتے تو میں یہ آپ کو بارش میں لہر موسم بہار میں سبزہ اگا دیا موسم بہار نہیں اگایا اللہ اگایا کسی موسم بہار کہہ دیں گے یہ سبب بنے سبب جو رب نے نبی بنے تھے آخر نے وہ نہیں کیتا ہے اس وجہ سے کسی نے داتا لگے کسی نے لکھ داتا اصا صرف عقیدہ ہے لیکن مجھے لگے پیچھے تو آگنا پلانا ہے کوئی کاریہ کیوں آ کے گل کرو اللہ سنو گزارش ہے سونا ہوئے دور کر چنگا شریف حضرت بلال جی سن لینے والے کا احسان سمجھتے سن لین ہوں جڑے دین والے میں اپنے واسطے نہیں خدمت <laughs>